سلام ابو احفظ نے ابو اسحاق سے روایت کی کہا میں عبداللہ بن عطبا کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں بات کی لوگوں میں سے ایک نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے عبداللہ کہنے لگے عبداللہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ 63 سال کے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی تریسٹھ سال کے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور وہ بھی تریسٹھ سال کے تھے کہا ان لوگوں میں سے ایک شخص نے جنہیں عامر بن سعد کہا جاتا تھا کہا ہمیں جریر نے حدیث بیان کی کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ذکر کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ تریسٹ برس کے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی تریسٹھ برس کے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا وہ بھی تریسٹھ سال کے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6098 ہزار